ہیروں کی مثل رونق اسلام صحابہ اسلام صحابہ ہیروں کی مثل رونق اسلام صحابہ اسلام صحابہ کیا خوب تھے آقا کے وہ خدام صحابہ خدام صحابہ کیا خوب تھے آقا کے وہ خدام صحابہ خدام صحابہ محبوب نے جب بھی ان کر ڈال اشارہ کر ڈال اشارہ ان پہ فدا میری جا ان پہ فدا میری جا ان پہ فدا میری جا ان پہ فدا میری جا ان کی مثل ہوگی کہاں ان کی مثل ہوگی کہاں ان کی مثل ہوگی کہاں ان کی مثل ہوگی کہاں قربان گوے عشق میں ہر گام صحابہ ہر گام صحابہ دھاروں کی طرح مشرق مغرب میں ہی چمکے مغرب میں ہی چمکے کر دین کو دنیا میں چلے عام صحابہ ہاں عام صحابہ کر دین کو دنیا میں چلے عام صحابہ عام صحابہ ان پہ فدا میری جا ان ان پہ فدا میری جا ان پہ فدا میری جا ان پہ فدا میری جا ان کی مثل ہوگی کہاں ان کی مثل ہوگی کہاں ان کی مثل ہوگی کہاں ان کی مثل ہوگی کہاں قرآن کہاں ان کے لیے ہے رضی اللہ ہاں رضی اللہ قرآن کہاں ان کے لیے ہے رضی اللہ ہاں رضی اللہ پاتے گئے مولا کے سب انعام صحابہ ان صحابہ پاتے گئے مولا کے سب عام صحابہ ان صحابہ جنگوں کے ستم اور بدن خون میں رنگی ہاں خون میں رنگی ان پہ فدا میری جا ان پہ فدا میری جا ان پہ فدا میری جا ان کی مثل ہوگی کہاں ان کی مثل ہوگی کہاں ان کی مثل ہوگی کہاں سنگتے رنگ جو غم عالم صحابہ عالم صحابہ سنگتے رنگ جو غم عالم صحابہ عالم صحابہ معیار ہیں ایما کا ہمارے لیے پیارے ہمارے لیے پیارے معیار ہیں ایما کا ہمارے لیے پیارے ہمارے لیے پیارے ہے قابل صد عزت و اکرام صحابہ اکرام صحابہ ان پہ فدا میری جا ان پہ فدا میری جا ان پہ فدا میری جا ان کی مثل ہوگی کہاں ان کے مثل ہوگی کہاں ان کے مثل ہوگی کہاں محفوظ رکھی ساری محمد کی ادائے محمد کی ادائے محفوظ رکھی ساری محمد کی ادائے محمد کی ادائے عالم میں پیمبر کہے پیغام صحابہ پیغام صحابہ عالم میں پیمبر کہے پیغام صحابہ پیغام صحابہ بو بکر عمر حضرت عثمان عثمان میرے عیدر عثمان میرے عیدر ان پہ فدا میری یہ جا ان پہ فدا میری یہ جا ان پہ فدا میری یہ جا ان کی مثل ہوگی کہاں ان کی مثل ہوگی کہاں ان کی مثل ہوگی کہاں تھے دہر میں کس شان کے حکام صحابہ حکام صحابہ تھے دہر میں کس شان کے حکام صحابہ حکام صحابہ ہم فخر کنا ان کی محبت میں ناصر محبت ہے ناصر نظروں کی زیارے برے اقوام صحابہ اقوام صحابہ ان پہ فدا میری جا ان پہ فدا میری جا ان پہ فدا میری جا ان پہ فدا میری جا ان پہ فدا میری جا ان پہ فدا میری جا ان کی مثل ہوگی کہاں ان کی مثل ہوگی کہاں ان کی مثل ہوگی کہاں ان کی مثل ہوگی کہاں ان کی مثل ہوگی کہاں ان کی مثل ہوگی کہاں ان کی مثل ہوگی کہاں ان کی مثل ہوگی کہاں